روم اور ایران کا طریق جنگ یہ عرب تو خیر وحشی تھے حضریت اور مدنیت کا ان میں نام و نشان تک نہ تھا علوم و تہذیب سے نا آشنا تھے ان میں اس قسم کی درندگی اور بہیمیت کا موجود ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قومیں تہذیب اور تمدن کے آسمان پر پہنچی ہوئی تھیں ان کا کیا حال تھا تاریخ نے اس دور کی لڑائیوں کے متعلق بہت کچھ معلومات محفوظ رکھی ہیں جن لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کم از کم اس اعتبار سے مہذب اور غیر مہذب دنیا کے طرز عمل میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا ایک قوم جب دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تھی تو تہیا کر لیتی تھی کہ اس کو مٹا کر چھوڑے گی مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز عملاً مفقود تھا دشمن قوم کا ہر فرد کشتنی اور گردن زدنی سمجھا جاتا تھا عورتیں بچے بوڑھے زخمی بیمار راہب زاہد سب پر اعمال جنگ کا دائرہ یکساں حاوی تھا فوجوں کے اقدام میں دشمن کی فصلوں کو تباہ کرنا باغات کو تہس نہس کرنا عمارات کو مسمار کرنا بستیوں کو لوٹنا اور جلانا ایک عام بات تھی کسی شہر کا شدید مزاحمت کے بعد مفتو ہونا گویا اس کے لیے پیام موت تھا غزب فاتح جب اس میں گھستے تو بے اختیار قتل عام شروع کر دیتے اور جب خون سے بھی جوش انتقام فرو نہ ہوتا تو شہر میں آگ لگا دیتے حد یہ ہے کہ اس معاملے میں سکندر اعظم بھی عام کلیہ سے مستثنہ نہ تھا شام کے قدیم تجارتی مرکز کو جب اس نے چھ مہینے کے سخت محاصرے کے بعد فتح کیا تو شدت غضب میں قتل عام کا حکم دے دیا اور اس وقت جس قوم کو دنیا کی مہذب ترین قوم ہونے کا فخر حاصل تھا اس نے آٹھ ہزار بے گناہ انسانوں کو قتل کیا اور تقریباً تیس ہزار کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اسیران جنگ کے لیے اس زمانے میں قتل اور غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت نہ تھی بعض اوقات دشمن کے سالارانے افواج اور خود بادشاہوں پر اگر قابو چل جاتا تو ان کو بدترین ذلت اور عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا سفیروں کا احترام جنگ کے اہم ترین مسالے میں سے ہے مگر اس عہد میں یہ جماعت بھی بسا اوقات زیادتی سے محفوظ نہ رہتی تھی فریق مخالف کی جانب سے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا پیغام لے جانا جس کو وہ اپنی توہین یا کثر شان سمجھتا ہو گویا خود اپنی موت کا پیغام لے جانا تھا ایسے مواقع پر سفیروں کا ذلیل و خوار ہونا اور قید میں پڑ جانا معمولی بات تھی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بے تکلف قتل کر دیے جاتے تھے سب سے زیادہ مصیبت مذہبی طبقے پر آتی تھی اگر بدقسمتی سے مفتو ملک کے باشندے کسی دوسرے مذہب کے پیرو ہوتے تو فاتح کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کے معاہد کو تباہ کرے متبرک مقامات کو بے حرمت کرے اور مذہبی پیشواؤں کو ذلیل و خوار کرے اس میں بسا اوقات یہاں تک غلو کیا جاتا کہ فاتح بزور شمشیر مفتوحوں کو مذہب بدلنے پر مجبور کرتا تھا قدیم زمانے کی سب سے زیادہ مہذب سلطنتیں دو تھیں ایک روم دوسرے ایران تہذیب و تمدن علوم و آداب اور شان و شوقت ہر اعتبار سے وہ اس دور میں دنیا کی تمام قوموں پر فوقیت اور برتری رکھتی تھی اس لیے انہی کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے کہ جنگ میں ان کا طرز عمل کیا تھا